ہم آپ بڑے جذبات کے ساتھ اور بڑے حوصلوں کے ساتھ یہاں جمع ہوئے ہیں اور اس پاک پروردگار عالم نے یہ موقع عنایت فرمایا ہے کہ دین کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائیں میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں کہ دین ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق زمین سے زیادہ آسمان سے ہے یعنی دین آسمان سے آیا کرتا ہے اور دین اللہ رب العزت بنایا کرتے ہیں دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ میں آسمان سے اتارا گیا ہوں اور ہر ایک کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اپنا رشتہ بجائے آسمان کے زمین سے جوڑنا چاہتا ہوں کوئی مذہب اپنے متعلق یہ نہیں کہتا کہ میں زمین ہی پر بنایا گیا ہوں میں زمین کی پیداوار ہوں میرا آسمان سے اور وہی سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر کوئی مذہب اپنے متعلق اس بات کا اظہار کر دے تو پھر اس مذہب کے باطل ہونے کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ مذہب اللہ تبارک و تعالی ہی بناتے ہیں دین اللہ رب العزت ہی بناتے ہیں اور اللہ کے سوا دین کے اندر کسی دوسرے کا دخل نہیں ہوتا اسی لیے دین حاصل ہوتا ہے وہی کے ذریعے سے اور انبیاء کرام علیہ السلاد و تسلیم کے ذریعے سے وہی اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے اور انبیاء کا انتخاب بھی اللہ تبارک و تعالی کرتے ہیں تو دین نبیوں کے واسطے سے ملتا ہے اور وہی کے واسطے سے ملتا ہے اگر دین بھی انسان ہی بنا لیا کرتے اور دین کے لیے نبیوں کے واسطے کی ضرورت نہ ہوتی تو اس دنیا میں بڑے بڑے عقل مند لوگ بستے تھے بڑے بڑے علم لوگ بستے تھے بڑے بڑے دانشور بڑے بڑے فلسفی اور منطقی تھے ہر دور میں پڑھے لکھے لوگ بھی رہے ہر دور میں سمجھدار لوگ بھی رہے تو یہ سمجھداروں کا طبقہ اور یہ اہل علم کا طبقہ خود سے ہی دین بنا لیتا اللہ تعالیٰ کو ضرورت پیش نہ آتی کہ وہ نبیوں کا انتخاب کرے وہ پیغمبری کے لیے کسی کو نامزد کرے اس کی ضرورت پیش نہ آتی لیکن آپ جانتے ہیں کہ کوئی مذہب نبی کے واسطے کے بغیر وجود میں نہیں آیا مذہب کی ابتدا اور مذہب کا رشتہ نبوت سے قائم ہوتا ہے اس لیے دنیا میں جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں وہ مذاہب جن کے ذریعے سے شروع ہوئے انہوں نے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا ان کے بارے میں پہلے نبیوں صفات اور نبیوں کے کمالات کا عقیدہ بنایا گیا چاہے وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہوں یا جھوٹے ہوں چاہے ان کے اندر واقعی نبوت اور نبوت کے کمالات پائے جاتے ہوں یا نہ پائے جاتے ہوں لیکن چونکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا اعتراف ہر شخص کو ہے کہ دین نبوت کے بغیر نہیں مل سکتا بغیر نبی کو بیچ میں لائے ہوئے بغیر نبی کو مانے ہوئے دین کے حاصل ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے دین حاصل ہو ہی نہیں سکتا اس لیے جتنے مذاہب ہیں وہ اپنی ابتدا کسی نہ کسی نبی کے واسطے سے کرتے ہیں خواہ وہ واقعی نبی ہو سچا نبی ہو اور یا غلط طور پر ان کو نبی مان لیا گیا ہو لیکن اللہ کے درمیان اور اللہ کی مخلوق کے درمیان نبوت کا واسطہ ضروری ہے اس کے بغیر دین نہیں مل سکتا ہے انسانوں کو تو اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کے ذریعے سے دین بھیجا ہے اور نبی اسے ہی کہا جاتا ہے جس پر وہی آتی ہو اس لیے کہ وہی اللہ اور نبی کے درمیان رابطہ قائم کرنے والی چیز ہے نبی کو دین دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی وہی کے ذریعے سے اس لیے جس پر وہی نازل نہیں ہوتی اور جس کے علم کا ذریعہ وہی نہ ہو اس کے قول کو اور اس کے فعل کو دین کا درجہ نہیں دیا جاتا چاہے وہ انسان کتنا ہی مقدس ہو اور کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو لیکن چونکہ اس کے علم کا رشتہ وہی سے جڑا ہوا نہیں ہے وہی اس کے پاس نہیں آتی ہے تو اس کے قول کو اس کے فیل کو دین نہیں مانا جائے گا اس لیے آپ جانتے ہیں شرعی مسائل کے واسطے دینی مسائل کے لیے سب سے مضبوط اور اول درجے کی دلیل کیا مانی جاتی ہے اللہ کی کتاب اس لیے کہ اللہ کی کتاب وہی ہے اس کا وہی ہونا قطعی ہے یقینی ہے تو دینی مسائل میں سب سے پہلی اول درجے کی دلیل اللہ کی کتاب بنے گی پھر چونکہ نبی کی ذات کا تعلق بھی اللہ تبارک و تعالی سے ہے نبی کو بنایا ہی نبی ہے اللہ تعالی نے اور وہی نبی ہی کے اوپر آتی ہے اور نبی اپنی طبیعت سے اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے اس کی زبان پر اللہ کا کلام جاری ہوتا ہے اس کے دل کا رابطہ علم الہی سے ہوتا ہے اس لیے قلب اور زبان پر جو کچھ اس کے جاری ہوگا وہ بن جانب اللہ ہوگا وہ اللہ پاک کی طرف سے الہام اور وہی ہے اس لیے نبی کا قول بھی حجت نبی کا فعل بھی حجت اور اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرما دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا يوحى میرا محبوب میرا پیغمبر اپنی طبیعت سے اپنی خواہش سے اور اپنی مرضی سے نہیں بولتا جو کچھ اس کی زبان سے جاری ہوتا ہے وہ میری وہی ہے چاہے الفاظ بھی میرے ہی ہو اور یا دل میں بات میری ہو اور زبان پر الفاظ تعبیر کے ان کے اپنے ہو وہی خفی ہو یا وہی جلی ہو وہی متلو ہو یا وہی غیر مطلو ہو اس لیے حدیث پاک بھی وہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل بھی وہی ہے بس فرق یہ ہے کہ جسے کتاب اللہ آپ کہتے ہیں اس وہی کے الفاظ بھی اللہ کی جانب سے دیے گئے اور جسے آپ حدیث پاک کہتے ہیں اس کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ترتیب اور اپنی پسند کے بنائے الفاظ کے سلسلے میں انہیں اختیار دیا گیا لیکن جس حقیقت کو ان الفاظ میں تعبیر کیا گیا ہے وہ حقیقت وہ مضمون اللہ رب العزت ہی نے دل میں ڈالا ہے اس لیے پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے نبی خواب کے اندر اگر کسی چیز کو دیکھتا ہے تو چونکہ نبی کے اندرون و بیرون پر اللہ پاک کا قبضہ ہے خدا من تعالی کی نگرانی ہے اس لیے شیطان کا تسلط نہیں ہو سکتا اور جب اس کے ہر قول اور فعل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی نگرانی ہے خدا من تعالی کی طرف سے حفاظت کا انتظام تو شیطان کی وجہ سے اور شیطان کے قابو پا لینے کی وجہ سے اس کا کوئی عمل صادر نہیں ہوتا نہ اس کی زبان پر کوئی قول جاری ہوتا اس لیے اگر خواب میں بھی وہ کسی چیز کو کسی حقیقت کو دیکھتا ہے تو وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فرشتے کے ذریعے سے وہی کے ذریعے سے ایک چیز ان کو دے دی جائے اور اسی لیے انبیاء علیہ السلاد و تسلیم کا خواب حقیقی خواب ہوتا ہی نہیں بالکل غافل ہو جائے بے خبر ہو جائے اور قلب بھی اس کا سو جائے ایسا مردے جیسا نہیں سوتا اللہ کے حبیب عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنام وئین آیا ولا ینام قلبی آنکھیں ہماری بند ہو جاتی ہیں لیکن دل بیدار رہتا ہے اور جب دل پر غفلت تاری نہیں ہوتی تو اس دل میں جو کچھ آ رہا ہے وہ ہوش و حواس کے ساتھ آ رہا ہے پورے طریقے سے وہ قلب محفوظ ہے اس لیے نیند کی حالت میں خواب کی حالت میں بھی دل کے اندر کوئی حقیقت اتاری گئی ہے تو وہ من جانب بلّہ ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بیداری میں کوئی حکم مل جائے اللہ کا سیدنا ابراہیم علیہ السلاد وسلام نے فرمایا انی نام میں خواب میں دیکھ رہا ہوں انی از کا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں قربان کر رہا ہوں تو چونکہ یہ بات معلوم تھی کہ یہ نبی ہے پیغمبر ہے اس لیے صاحبزادے نے یہ نہیں کہا کہ یہ خواب کی بات ہے محض خواب کے لیے آپ اس قدر فکر مند کو اور کیا خواب کی وجہ سے آپ مجھے قتل کر ڈالیں گے نہیں بلکہ اس کو وہی اور اس کو اس ایسا درجہ دیا جیسے کہ فرشتے نے آ کر اللہ کا حکم بیداری میں سنایا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام والسلام نے بھی تعمیل کی اسی طرح جیسے وہی کی تعمیل کی جائے اور سیدنا اسماعیل نے بھی اس کو ایسا ہی مانا جیسے خدا کا حکم اور اللہ رب العزت کا پیغام بیداری میں ملا فرمایا کہ آپ کو جو کچھ حکم ہوا ہے آپ اسے کر گزریے تامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو انبیاء کا خواب ایسا خواب ہے کہ اس کو خواب پریشان نہیں کہہ سکتے ازغا سے احلام نہیں کہہ سکتے اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم عقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی احتلام نہیں ہوا اس لیے کہ احتلام شیطانی تسلط کے نتیجے میں ہوتا ہے اور نبی پر خواب میں بھی کبھی شیطان مسلط نہیں ہو سکتا اس لیے شیطانی عمل کا ظہور پیغمبر کی ذات سے نہیں ہو سکتا اور اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو جائے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ وضو تو جب ٹوٹتا کہ نیند پورے طریقے سے قابض ہو جاتی اندر اور باہر دونوں حصے پر دل پر بھی مردنی چھا جاتی لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا انبیاء کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا اس لیے کہ خدائی نگرانی ہے ان کے ان کے واسطے اللہ پاک کی حفاظت ہے ان کے واسطے تو یہ شان ہے انبیاء کی یہ شان کس کی ہے انبیاء کی بات سمجھ میں آتی نہیں آتی کوئی بہت ادق بات تو نہیں ہے پیچیدہ بات تو نہیں ہے نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے اور نبیوں کے سو جانے سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے یہ خسا ایسے نبوت میں سے ہے یہ نبیوں کی امتیازی شان ہے آپ میں سے بھی کوئی صاحب ایسے ہیں کہ سو جائیں اور خراٹا لے سو جائیں عشاء کے بعد اور فجر کے وقت جگے تو وضو ان کا قائم رہے گا اب بھائی مفتی مہاراشٹر ہے ان سے پوچھ لیجئے گا مفتی اعظم سے مسئلہ معلوم کر لیجئے گا ہاں اعلی حضرت کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ سو جانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیے کہاں پر چور دروازہ کھولا ان کو تو جانا ہے نبوت کی طرف نہ بڑھنا ہے تو اس کے لیے نقب لگایا کہ اولیاء کا بھی وضو خواب سے نہیں ٹوٹتا اب بیچارے کیسے کہہ دیں کہ میں ہی سب سے بڑا ولی ہوں دروازہ کھول دیا اس کے بعد مریدوں نے کہا ان سے بڑا کون ولی ہوگا سب سے بڑے ولی یہی تو خواب میں بھی ان کی شان پیغمبروں جیسی شان تھی نبیوں جیسی شان تھی کہ سو جاتے تھے تو وضو نہیں ٹوٹتا تھا اس لیے کہ اولیاء کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا ہے خواب سے عجیب عجیب مسائل شریعت ہی الگ یہ وہ شریعت ہے جو زمین پر بنائی گئی ہے اولیاء کا وضو نہیں ٹوٹتا نیند سے اور اگر کوئی نابالغ ہو تو اس کا وضو تو کسی چیز سے ٹوٹتا ہی نہیں پیشاب سے نہیں ٹوٹتا پاخانہ کر لے نہیں ٹوٹتا اس کے ساتھ کوئی مجامعت کر لے وضو نہیں ٹوٹتا اس لیے کہ وہ نابالغ ہے یہ مسئلہ آپ کو حدیث میں نہیں ملے گا یہ مسئلہ آپ کو وہی میں نہیں ملے گا اس لیے کہ اس مسئلے کا تعلق اللہ کے دین سے ہے ہی نہیں یہ خدا کی دی ہوئی شریعت میں ہے ہی نہیں مسئلہ اور خان بہادر نے منطق بگھاری ہے بڑی عجیب کہتے ہیں کہ اگر نابالغ کا وضو مان لیا جائے کہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے جو نواقض وضو ہیں تو وضو جب ٹوٹ جائے گا حدث سے تو تہارت اس کے ذمے لازم ہو جائے گی پاکی حاصل کرنا اس پر واجب ہو جائے گا اور نابالغ پر کوئی چیز واجب ہو نہیں سکتی اس لیے کہ غیر مکلف ہے شریعت نے اس پر تکلیف رکھی نہیں اس کے اوپر کوئی چیز فرض واجب کی نہیں نابالغ جو عمل بھی کر رہا ہے وہ تو تتو ہے وہ تو اس نے اپنی طرف سے کر دیا اللہ پاک کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے شریعت نے اس کے ذمے نہیں لگایا اس پر لازم نہیں کی اسی لیے علماء فرماتے کہ نابالغ نماز پڑھتا ہے تو اس کے والدین کو ثواب ملتا ہے اس لیے کہ یہ اس کے ذمے فرض تو ہے نہیں یہ ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے یہ اس کے استاد اس کے بڑوں کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے دینی کام کر رہا ہے اپنی طرف سے عبادت میں لگا ہوا ہے تو گویا یہ نفلی طور پر کر رہا ہے عبادت تو اس کا ثواب انہیں ملے گا جنہوں نے یہ نفل کام میں لگایا اس کو خان صاحب کا استدلال یہ ہے باون علوم کے ماہر تھے اور بعض بعض علم تو انہوں نے ایجاد ہی کیا کسی کو ہوا بھی نہیں لگی تھی حتیٰ کہ جن و انس کو بھی ہوا نہیں لگی تھی فتح رضویہ کی پہلی جلد آپ کھولیں گے اور اس کا آپ پڑھیں گے تو وہاں دیکھیے عربی میں کیسی ڈینگ ہاک رہے ہیں نفا عیسا لمیت میں سننا قبلی والا جان اے کتاب کے پڑھنے والے تمہارے سامنے اس کتاب میں ایسی تحقیقات ایسے مسائل آئیں گے کہ مجھ سے پہلے یہ مسائل نہ کسی جن کے سمجھ میں آئے ہیں اور نہ کسی انس کے سمجھ میں آئے نہ صحابی کے علم میں آئے نہ مستحدین کے پلے پڑے جن و انس میں سے کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا اب بتائیے اسی کا ترجمہ ہم کہہ کر دیتے ہیں کہ بدعت ہے بالکل نئی نئے نیا نیا دین ہے یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن و انس کو بھی اس مجدد صاحب کی آمد سے پہلے ہوا نہیں لگی تھی تو لوگ خفا ہو جاتے ارے بھائی ناراض کیوں ہوتے ہو وہ تو خود کہتا ہے کہ ہم نے جو مسائل رکھے ہیں ہم نے جو کتابیں دی ہیں ان میں ایسی باتیں ہیں کہ جن و انس نے کبھی مجھ سے پہلے ہاتھ ہی نہیں لگایا یعنی بالکل یہ نیا دین ہے بیٹھ کر زمین پر ہم نے بنایا ہے اس کو تو جو مسائل زمین پر بنائے جائے اور جو دین زمین کے اوپر بنایا جائے جس مذہب کے لیے فیکٹری زمین پر کھولی جائے وہ مذہب کتنا شاندار ہوگا سوچ لیجئے ایم مستحدین مشتحدین کی فقہ کا رابطہ وہی سے ہے کسی امام اور مشتحد کو حق نہیں دیا گیا کہ وہ مسئلہ اپنی طرف سے بنا دے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اگر کوئی اشتہاد کرتے استمباد کرتے ہیں تو اس کی بنیاد وہی کے اوپر ہے استمباد کہتے ہیں عربی زبان میں زمین کھود کر نیچے سے پانی نکالنا استمباد کے معنی ہے زمین کھود کر پانی نکالنا تو زمین کی کھدائی کرنے والا زمین کھودنے کی مشقت برداشت کرنے والا اندر پانی پیدا کرتا ہے پانی اس نے پیدا نہیں کیا ہے پانی تو قدرت نے پیدا کیا ہے اس کا کام صرف اتنا ہے کہ قدرت کا پیدا کیا ہوا پانی جو تہوں میں دبا ہوا تھا جس پر مٹی کی تہے جبھی ہوئی تھی اس کو وہ ہٹا دیتا ہے اپنی مشقت سے مجاہدے سے اسی لیے استمباد اجتہاد قیاس جو مستحد کا عمل ہے اس کے بارے میں کلیئر لکھا ہوا ہے القیاس مظہر لا مثبت قیاس کسی مسئلے کو ثابت نہیں کرتا صرف اس کی دلیل کو ظاہر کر دیتا ہے مسئلے کی جڑ تو کتاب اللہ میں سنت رسول اللہ میں اجماع میں موجود ہے قیاس نے کیا کیا کہ وہ جو نیچے پانی تھا اور ہزاروں من مٹی کی کسافت اس کے اوپر جمی ہوئی تھی مستحد نے اپنے اشتہار سے مشقت برداشت کر کے اپنے ذہن اور دماغ کو پوری نیک نیتی کے ساتھ لگایا اور محنت کی تو اندر جو دبا ہوا پانی تھا وہ ظاہر ہو گیا اس لیے فقہ کہتے ہیں کہ قیاس مستقل کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ قیاس پچھلی تین دلیلوں کی جو باریک باتیں ہر شخص کے ذہن میں نہیں آتی اور جو وہی کا انتہائی گہرا علم جو چشمہ نبوت کا پانی زمین کی تہوں کے نیچے چل رہا ہے مجتہد اس کو ظاہر کر دیتا ہے اپنی محنت سے اپنے مشقت سے اور اپنے فن اور کمال کے ذریعے سے تو القیاس و لا مثبت قیاس ظاہر کرتا ہے دلیل کو قیاس خود کوئی مسئلہ ثابت کرنے والی دلیل نہیں ہے اسی لیے ائمہ سے بھی سوال کرنے کا حق ہے کہ آپ نے یہ مسئلہ بتایا آپ اس چیز کو سنت بتا رہے ہیں آپ اس چیز کو مستحب بتا رہے ہیں دلیل لائیے پتا یہ چلا کہ امام کا قول خود دلیل ہوتا تو اس سے مطالبہ دلیل کا نہ ہوتا وہ کہہ دیتا کہ میں بول رہا ہوں جب میں بول رہا ہوں تو آپ دلیل کیا چاہیے لیکن نہیں آپ پوری فقہ کو ہر امام کی فقہ کو کھنگال لیجئے فقہ کے تمام مسائل کے دلائل ہیں یا تو قرآن کی آیت سے دلیل پیش کرے گا اور یا امت کے اجماع سے دلیل پیش کرے گا تو معلوم ہوا کہ مجتہد بذاتے خود اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کہہ دے اور مسئلہ بن جائے جب اماموں کو یہ حق امت نے نہیں دیا جو ائمہ کے خیر القرون کے زمانے کے ہیں زمانہ رسالت سے انتہا درجے قریب اور جن کا تقوی تہارت جن کی نیک نیتی ہر شبے سے بالا تر ہے اور جن کا علم بس ایک دو واسطے کے ساتھ ایک دو واسطے کے بعد صحابی سے مل جاتا ہے ارے امام ابو حنیفہ اور صحابی کے درمیان میں کئی راوی آئے گا اول تو ایک ہی آنا چاہیے کیونکہ آپ تابعی ہیں آپ نے تابعی سے سنا ہوگا اب پھر اس تابعی نے صحابی سے تو زیادہ سے زیادہ آپ کے اساتذہ میں تابعی آئیں گے تب تابعی تو نہیں آئے گا اور باقی تینوں ائمہ زیادہ سے زیادہ اپنے درمیان اور صحابہ کے درمیان تین واسطے رکھتے ہوں گے تو جن کا علم علم نبوت سے اتنا متصل ہے اور اتنا قریب تر ہے ان کے لیے تو ذرا سا نرم گوشہ نہیں رکھا گیا کہ بھائی ایسے مقدس لوگ ہیں اور یہ اتنے اونچے درجے کے لوگ ہیں یہ جو بولتے ہیں چپ رہو بس سن لو آمنا و صدقنا نہیں اہل علم نے علماء نے ان پر بھی ان کی باتوں پر بھی گرفت کی ان پر بھی مواخذہ کیا اور اسی لیے ہر امام کی فقہ میں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ خود اس امام کے ماننے والے مقلدین نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اس مسئلے میں دوسرے امام کی بات مضبوط ہے اور ہمارے امام کی بات کمزور ہے دلائل اتنے مضبوط نہیں کیوں اس لیے کہ ہر امام کے ایک ایک مسئلے کو اہل علم نے علماء نے پرکھنا شروع کیا جانچنا شروع کیا تولنا شروع کیا اور دوسرے ائمہ کے اقوال اور دلائل سے موازنہ کیا تو ظاہر ہے کہ کبھی ان کی بات مضبوط پائی تو کبھی ان کی بات مضبوط پائی شاید میں نے آپ کو کبھی سنایا بھی تھا کہ ایک مرتبہ مجھے اتفاق ہوا سعودیہ میں ایک عالم سے گفتگو کرنے کا تو انہوں نے کہا کہ آپ حنفی لوگ ہیں آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ کے جو اقوال ہیں وہ زیادہ تر ضعیف حدیثوں پر مبنی ہیں اور ان کے دلائل کمزور ہیں اس لیے دلائل جب کمزور تو مسائل بھی کمزور خلاصہ یہ کہ سب سے تیسرے نمبر پر آپ لوگ آتے ہیں میرے بھائیوں بہت افسوس ہوتا ہے ایسے موقع پر جو لوگ اپنے آپ کو ہنفی کہتے ہیں ان میں کوئی حرارت پیدا نہیں ہوتی اور وہ کہیں سامنے نظر نہیں آتے جب احناف کے مسائل پر تنقید کی جاتی ہے جب امام ابو حنیفہ پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے اور ان کی فقہ کو کہا جاتا ہے تو جو سب سے زیادہ ان کے چاہنے اور ماننے کے دعوے دار ہیں وہ بیچارے ارس چادر گاگر میں رہتے ان کو نہ فرصت ہے نہ غیرت ہے وہاں کون لوگ جاتے ہیں وہاں سامنے وہ لوگ آتے ہیں کہ جن کو یہ لوگ کافر بتاتے ہیں اس کا ان کا کام صرف کفر تقسیم کرنا ہے ان کی مشنری میں صرف شرک اور کفر ہی تیار ہوتا ہی ہے دوسرا کچھ بھی نہیں تیار ہوتا یہ فیکٹری بنائی گئی ہے اسی واسطے ہم نہیں دیکھتے کہ یہ کسی اور محاذ پر بھی نظر آئے کسی دوسرے محاذ پر ان کی کوئی محنت نہیں وہاں بالکل صفر ہے زیرو ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہرحال انہوں نے اپنے انداز میں فقہ حنفی کے اوپر ایک عام تنقید کی کہ مسائل ضعیف ہیں کمزور ہیں اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دلائل کمزور تو میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ کوئی ایسا امام کوئی فقیح کوئی مشتحد ایسا بتا سکتے ہیں کہ جس کا اجتہاد جس کا قیاس اور جس کی فقہ میں کوئی مسئلہ ضعیف اور کمزور نہ ہو جس کے کسی اجتہاد کو کمزور نہ مانا گیا ہو کمزوری تو سب کے یہاں ہے کمزوری سے کوئی خالی نہیں ہے اس لیے کہ کوئی امام پیغمبر تو ہے نہیں مجتہد ہے اور مجتہد ہے تو معصوم نہیں ہے المجتہد و یختی و یصیب مجتہد سے خطا بھی ہو سکتی ہے مجتہد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے غلطی نہیں ہوگی اس سے کوئی کمزور بات ظاہر نہیں ہوگی وہ معصوم نہیں ہے اس کے بھی قدم لڑکھڑا سکتے ہیں اس کا بھی حافظہ خطا کر سکتا ہے اس سے بھی چوک ہو سکتی ہے بھول ہو سکتی ہے اور مجتہد کی اس سے حیثیت مجرو نہیں ہوتی اس سے خطا بھی ہو جائے تو ایک ثواب تو ملے گا ہی اسے اگر اس نے صحیح نشانے پر بیٹھا لیا ہے معاملہ اور اس کا اشتہار درست ہے جب تو اسے ڈبل ثواب ملتا ہے اور اگر اس سے چوک بھی ہو گئی تو ایک ثواب ضرور ملتا ہے انہوں نے جو محنت کی ہے اس میں بد نیت نہیں تھے اس میں نیک نیت تھے جو مشقت اور مجاہدہ کیا ہے انہوں نے اس میں نیت ان کی سلامت تھی کوئی نمائش کا جذبہ نہیں تھا بڑا بننے کا جذبہ نہیں تھا اور اس سے کوئی دنیا حاصل کرنے کا جذبہ نہیں تھا اس کی تہ میں کوئی اپنی ذاتی غرض نہیں تھی تو نیت کی سلامتی کے ساتھ اللہ کے راستے میں اس نے مشقت برداشت کی تو ثواب تو ملے گا اسے اور ہر سے چوک ہوئی ہے بھول ہوئی ہے تو میں نے کہا کہ آپ سعودی لوگ ہیں آپ لوگ تو ہمبلی مسلک کے ہیں کیا امام احمد ابن ہمبل کا ہر اجتہاد مضبوط ہے کیا امت نے حتیٰ کے ہمبلیوں نے بھی امام احمد کے اجتہاد کو بعض مسائل میں کمزور نہیں مانا ہے تو وہ کہنے لگے مجھ سے اس کی کوئی مثال پیش کیجئے میں نے کہا مثال دیتا ہوں آپ بتائیے جو مسلمان اپنے کو کہتا ہے اور دیدہ دانستہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو ایسے مسلمان پر امام احمد ابن حنبل کا کیا فتوہ ہے ان کا اشتہار ان کی فقہ میں ایسے مسلمان کو کیا مانا جائے گا کہنے لگے صاحب ایسا مسلمان تو مسلمان ہی نہیں رہا جب جان بوجھ کر اس نے نماز چھوڑ دی تو وہ تو کافر ہو گیا کیونکہ حدیث صاف کھلی ہوئی ہے من ترک الصلاة متعمدا فقط کفر میں نے کہا یہی تو ہے مسلک یہی اجتہاد تو امام احمد ابن حنبل کا ہے تو جس مسلمان کی نماز چھوٹ جاتی ہے قصدن چھوڑ دیتا ہے تو اس کی بیوی کا کیا ہوگا بے نمازی کی عورت سے تفریق کرا دیتے ہیں آپ کے ہاں کافر کی زوجیت میں نمازی عورت رہے گی اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ صحیح ہوگی وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کیا بے نمازی مسلمان کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے آپ لوگ پڑھتے ہیں تب کافر کی نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں آپ لوگ نہیں پڑھتے ہیں تب یہاں کہاں چلا گیا فتوا تو سارے سعودیوں کا اور تمام ہمبلیوں کا عمل بھی اس مسئلے میں اپنے امام کے فتوے پر نہیں ہے اپنے امام کے اشتہاد پر نہیں ہے ان کے امام کا اشتہاد تو بولتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ بھی درست نہیں اس لیے کہ کفر پر موت ہوئی اس کی عورت بھی نکاح سے نکل گئی اس لیے کہ عورت لاکھ نمازی اور شوہر بے نمازی ہے تو شوہر نے نماز چھوڑ دیا کافر ہو گیا کافر کے نکاح میں عورت رہ نہیں سکتی تو نکاح بھی ختم ہو گیا لیکن آپ بھی نکاح قائم مانتے ہیں